یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تارے دمی کی طرف ہے کیوں مائل تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پہم ہے نور کیوں نازل یہ کس شہم شاگے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کیا ہے زمانے رنگ بد بدلا ہے یہ آج کیا ہے دمن نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ کس شہنشاہ کے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لبے دامی کو لے نے کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کیا ہے کہ بت اوندھے ہو گئے تارے یہ آج کیا ہے کہ بت اوندھے ہو گئے تارے یہ آج کیوں ہے شیاتی بندھے ہوئے تارے کس شہن شاہ کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے گئے فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے گئے انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے گئے یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ بھولے پچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے پچھڑوں رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے کو ہادی بنانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں خدا کے جلوے دکھانے آئے ہیں دینوں کو نور کے بکڑے بنانے آئے ہیں یہ کس والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا چمکتے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں چمکتے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں ماہتے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا نسی میں فیض سے غنچے کھلانے آئے ہیں نسی میں فیض سے غنچے کھلانے آئے ہیں کرم کی اپنی بہاریں دکھانے آئے ہیں لیکن شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہی تو سوتے ہو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہو ہنسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ وعدہ کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا

ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش یہ کپرو شرک کی آتش بجھانے آئے گئے یہ کس شہشا شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا

خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائی بونے لیا جو گر رہے تھے انہیں نائی بونے لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رعوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لال زبان کریم سے نوری سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری یہ پہ وجود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا